عافیت کے برابر کوئی دعا نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو عافیت کی دعا تلقین فرمانا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بار بار پوچھنے پر بھی عافیت ہی کی دعا ارشاد فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دعاؤں میں سے کوئی دعا عافیت کی دعا کے برابر نہیں اور نہ ہی کوئی دعا آفیت کی دعا کے قائم مقام ہو سکتی ہے آفیت چونکہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دفاع ہے آفیت مانگنے والا شخص در حقیقت اللہ تعالیٰ کا دفاع مانگتا ہے ہر اس چیز سے جس کی وہ نیت کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے والد محترم کی جگہ سمجھتے تھے اور ان کا حق والد کا حق سمجھتے تھے تو ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بار بار دعائے عافیت کی تاکید فرمانا ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم اس دعا کو لازم پکڑیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے بڑا وسیلہ بنائیں اور اس کے ذریعے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے دفاع حاصل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کریں اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا دنیا و آخرت کے ہر ضرر سے حفاظت اور ہر خیر کو پانے کا ذریعہ ہے